دو کام ہمیں کرنے ہیں ہم اگر خیر چاہتے ہیں تو ہمیں دیگر ضروری کاموں کے ساتھ یہ دو کام بھی اپنی زندگی میں فوری طور پر کر لینے چاہیے پہلا یہ کہ ہم میراث کے ضروری احکامات خود بھی معلوم کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں اور دوسرا یہ کہ اپنے مالی معاملات درست صاف اور واضح رکھیں ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے گھر کا سامان کس کی ملکیت ہے ہمارے پاس کوئی امانت کسی کا قرضہ یا اجتماعی مال ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے ہمارے کاروبار اور جائیداد کی تفصیل کیا ہے ایک بزرگ کا واقعہ پڑا تھا کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اپنا سارا مال تقسیم کر دیا اولاد کو جو کچھ دینا تھا ان کے حوالے کر دیا اور جس مکان میں رہتے تھے اس کا سارا سامان اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیا اور خود زندگی کے آخری کئی سال ایک کمرے میں مقیم رہے اور سب کو بتا دیا کہ میری ملکیت میں بس یہی چیزیں ہیں جو اس کمرے میں ہیں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے لیے کھانا لایا جاتا تو کھانا کھانے کے بعد فوراً برتن اٹھوا دیتے اگر برتن اٹھانے میں تاخیر ہوتی تو بے چین ہو جاتے کہ اگر موت آ گئی تو کسی اور کی ملکیت کے برتن میرے کمرے میں نہ ہوں یہ حضرات بڑے لوگ تھے ہم اس قدر اہتمام نہ کر سکیں تو جتنا کر سکتے ہیں اس قدر تو ضرور کریں کیونکہ دین پر عمل جس طرح ان کے لیے ضروری تھا ہمارے لیے بھی ضروری ہے